نعمان بن بشیر سے ایک روایت آتی ہے اللہ کے نفی وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں یعنی شبہ میں ڈالنے والی چیزیں جو حرام سے بچنا چاہتا ہے پھر وہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچے پھر آپ نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں سنو اللہ کی چراغاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں یعنی جن کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں پھر آپ نے فرمایا سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا دل ہے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے یہ دل ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہوگا اپنے آپ کو چیک کیجئے کیا میں تقوی کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں کیا مجھے گنا اور نیکی کا فرق معلوم ہو گیا ہے کیا واقعی میں شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتی ہوں صرف اس ڈر میں کہ کہیں میں غلط چیز میں نہ آ جاؤں آج تو بڑے بڑے گناہ کر کے ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا چلو کوئی بات نہیں پھر کیا سب کرتے ہیں یاد رکھیے یہ خود کو قتل کرنا ہے خود کو ہلاک کرنا ہے جب انسان غلط کاموں کو کر لے اور اس کو محسوس بھی نہ کرے ترمزی کی ایک روایت میں ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا آپ نے فرمایا وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اور اسے اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے داما یوری بک علامہ لا یوریبک شک والی چیزیں چھوڑ دو کیا ہم تو نہیں شک والی چیزیں اختیار کرتے چلو معاف کر دے گا اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے شک کو چھوڑو پھر ملے گی اصل چیزیں حاکم کی ایک روایت ہے عطیہ بن عروا سے صلی وسلم نے فرمایا بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرچ نہ ہو تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے ایک دن میں کتنے ہی موقع آتے ہیں ہمارے سامنے اس حدیث پہ عمل کرنے کے کھانے پینے سے لے کے بولنے سے لے کے سننے سے لے کے دیکھنے سے لے کے محسوس کرنے سے ہماری معیشت میں ہماری معاشرت میں ہر جگہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو لہذا ہمارا اپنے لیے عمل کیا ہونا چاہیے کہ اپنے آج کو کل سے بہتر کرنا ہے اپنے دل میں اللہ تعالی کی خشیت پیدا کرنی ہے جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون آئے گا اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ اصل فلاح یہاں سے ملے گی اللہ کا خوف انسان کو کامیابیوں کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے ہم دنیا کی ترقیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو میری خشیت مل گئی جس کو میری بات سننا ماننا آسان ہو گیا جو اپنے آپ کو اللہ کی پابندیوں پہ روک لے وہی بچے گا پھر آگے فرمایا اللہ لا يحب المعتدین اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہاں سے اب موضوع پلٹتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کو صرف دین کا عامل ہی نہیں بننا دین کا مجاہد بھی بننا ہے جس کا ذکر اب یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا میں بھیجے گئے وہ دور کون سا تھا اندھیروں کا دور تھا لوگوں نے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے خود بخود بنا رکھے تھے اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا چاہتے تھے پھر اس مشرکانہ ماحول میں ایک آواز اٹھتی ہے بسم ربی کلزی خلق اپنے رب کا نام لو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک رب کی پکار کل ہو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یخ اللہ کفون احد اور یہ توحید کا نکارا لوگوں کو پسند نہ آیا لوگوں کی نیند میں مخل ہوا اپنی توحید کو جو گہری نیند سلا چکے تھے اور تین سو سے زیادہ بتوں کی آغوش میں پنا لینے والے لوگوں کو یہ پکار اچھی نہ لگی لہذا جو ہی اللہ کے نفس سلم نے لوگوں کو کوہ صفا پہ کھڑا کر کے کہا لا الہ الا اللہ لوگ اللہ کو ایک مانو فلاح پالو گے لیکن لوگ ناراض ہو گئے ان کو بات پسند نہ آئی پھر انہوں نے اسلام کا راستہ روکنا چاہا آپ نے توحید کی دعوت دی انہوں نے اس کو اپنے خلاف ایک للکار سمجھا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام اور کفر کی ایک سرد جنگ شروع ہو گئی یاد رکھیے کہ تیرہ سال مکہ کے کولڈ وار تھی کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی جو مدینہ میں اکے ہوئی لیکن وہ کون سا دور تھا کہ جب مسلمان قیمت دے رہے تھے اپنے مسلمان ہونے کی جب مسلمان ہونے کا مطلب خود کو کوئلوں پہ لٹوانا تھا اور پتھروں پہ گھسوانا تھا اور گلوں میں رسیاں ڈال کے کتوں کی طرح انسانوں کو گلیوں میں پھروانا بن گیا یہ دن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے اور آپ کے ساتھی جو بزدل نہیں تھے جو کمزور نہیں تھے وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے اللہ کے علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ ہم بھی ذرا ان کو جواب دیں جو ہاتھ ہماری طرف بڑھ جائیں ہم ان کو روکیں اور بہادری اتنی تھی کہ وہ ان کے ہاتھ توڑ بھی سکتے تھے لیکن ڈسپلن تو دیکھیے اللہ کے علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے علیہ وسلم اجازت دے دیجیے کہ کیا ہم ان بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکیں تو حکم ایک ہی آیا نہیں کفو ہو آئی دیا کم ہاتھ رو کے رکھو ابھی نہیں ابھی صبر کرو ابھی رب سے اپنے معاملے درست کرو ابھی تمہارے صبر کے دن ہے ابھی نمازیں پڑھ پڑھ کے عبادت کر کے رب کا کر پانے کے دن ہے ابھی تم تھوڑے ہو حکمت کے خلاف ہے یہ بات کہ تم جاؤ اور اپنے کو ان کے سامنے پیش کر دو چند جملے بولو جذباتی قسم کے اور وہ جواب میں تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دیں ابھی یہ نہیں کرنا اور پھر کوئی نہیں آگے بڑھا تیرہ سال مارے کھائیں لیکن کوئی نہیں ہلا اگلی بات سے پہلے میں یہاں صحابہ کرام کے اس عمل پہ ذرا غور کروں گی کہ کیسا ڈسپلن تھا کیسی اطاعت تھی ایک امیر کی کیسے جیالے تھے وہ جنہوں نے بعد میں اتنے جوہر دکھائے جنہوں نے بعد میں جنگوں میں اتنے کارنامے کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں کو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے پہلے دن سے موجود ہے آپ کے ساتھ اس سفر میں ابتدائی ساتھی تھے لیکن جب تک آپ نے حکم نہیں دیا کسی کی تلوار نہیں اٹھی آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ عمر فاروق کی تلوار اٹھی اور انہوں نے مکہ میں چار لوگوں کو قتل کر دیا کیوں ابھی اجازت نہیں تھی ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ہماری کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم امیر کی اطاعت کریں گے اپنے بڑے سے پوچھ کے کام کریں گے کیوں اگر ہر بندہ اپنے منہ پہ کام کرنا شروع ہو جائے تو کیا یہ اسلام اس روپ میں ہوتا پھر تو چار شریعتیں بن جاتی اسی دور میں جو کئی سال بعد میں بنائی ہم نے کبھی کسی نے کوئی ضرورت نہ کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسلام ایک آرگنائزڈ ریلیجن ہے اور صبر کرتے رہے ماریں کھاتے رہے لیکن صبر کرتے رہے اور پھر بالآخر مسلمان مدینہ میں آ گئے اب مسلمان ایک آزاد ریاست کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ابھرتے ہیں مدینہ اس زمین پہ پہلی اسلامک حکومت بنی تھوڑا سا استحکام ہوا لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی لوگ ہیں کہ جن کو اب اہمیت دینے کی ضرورت ہے اس وقت پھر پہلی دفعہ اجازت ملی تھی اوزین للذین یقاتلون ظلمو کیا اب اجازت ہے ان لوگوں کو کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان پہ ظلم کیے گئے یعنی مظلوم کو حق لینے کا موقع مل گیا پہلی مرتبہ اجازت مل گئی کہ اب تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو اسی طرح کی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے کہ وقاتلو فی سبیل اللہ ہاں اب تم لڑ سکتے ہو اللہ کے راستے میں کن سے سب سے سارے کافروں سے نہیں نہیں یقاتلونکم صرف ان سے جو تم سے لڑنے آتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوں کو نہیں مارنا بے گناہوں پہ بوم نہیں گرانے صرف ان ہاتھوں کو روکنا ہے جو اسلام کی طرف بری نیت سے اٹھتے ہیں لیکن دیکھو یاد رکھنا تعتدو پھر بھی زیادتی نہ کرنا یعنی بدلہ لے سکتے ہو زیادتی نہیں کر سکتے قصاص کا حکم ہے زیادتی کا نہیں دشمن سے زیادتی نہیں کرنی کیوں ان اللہ لا يحب المعتدین اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کیسا پیارا ڈسپلن اسلام سکھاتا لوگوں کہ ٹھیک ہے بہت دن صبر کیا اب اگر تمہاری طرف کوئی بڑھے گا تو تم ہاتھ روک لینا ان کے لیکن زیادتی نہ کرنا مثلا زیادتی کرنے میں کیا کیا آ سکتا ہے یعنی اگر اس آیت کو ہم دیکھیں ایک تو اس میں ہمیں مختلف چیزیں بتائی گئیں کہ جو تمہیں تنگ کرے تو تم نے بدلہ تو لے لینا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی زیادتی نہ کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور اصل میں یہاں سے اب آگے تک اسلام کا نظریہ جہاد دکھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کے اس سبق کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آج وہ اسلام جو لوگوں کے لیے ایک نوید صبح تھا ایک روشنی تھی لوگوں کے لیے ایک نئی صبح تھی آج لوگوں نے اس اسلام کے اوپر کتنے ہی پردے تاری کر دیے کتنے ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور ایسے لگتا ہے کہ اسلام اور ٹروریزم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور مسلم کو قرار دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں دنیا میں آج جتنا فساد ہے اس کی وجہ مسلمان ہے لیکن اللہ نے چاہا تو آج کے اس سیشن کے بعد ہمارے کچھ کانسیپٹ ضرور کلیئر ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے اور آج لوگ کیسے پورٹریٹ کرتے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے اسلام نے ہمیں اچھا ادب سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے بات کی انشاءاللہ اس موضوع کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے یہاں جو بات ہوئی کہ ولا تعتدو زیادتی نہ کرنا تو زیادتی کرنے کی عموماً کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہی آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وسلم جب کسی آدمی کو کسی لشکر یا سریا کیا تھا چھوٹا سا لشکر اس کا امیر بناتے تو وسیعت فرماتے اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو اور خیانت نہ کرو عہد شکنی نہ کرو اور مسلح نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے چار ہزار پانچ سو بائیس نمبر کی اسی طرح امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے یعنی راہب انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دو یعنی لا تعتدو کی پہلی صورت کیا ہوئی کہ تم نے راہبوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے کیونکہ وہ تو تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہے تو تم ان کی طرف کیوں ہاتھ بڑھاؤ گے پھر عورتوں کو قتل نہ کرنا بچے اور زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا پھلدار درخت نہ کاٹنا بستی نہ اجاڑنا اذیت دے کر قتل نہ کرنا کھیتوں اور باغوں کو خراب نہ کرنا سوائے جنگ کی مصلحت کے یعنی اگر ضرورت ہو تو پھر صرف جانوروں کو ضائع نہ کرنا خیانت نہ کرنا اور دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا یہ موتا امام مالک کی روایت ہے تو یہ ہیں ساری چیزیں زیادتی نہ کرنے کی مسئلہ نہ کرنا ایک روایت میں آتا ہے یعنی ان کے قتل کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑوں کو کاٹنا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف سے ایک مشکل میں گرفتار پائیں اور یہ کہنے کا ان کو موقع نہ مل جائے کہ اسلام جو ہے وہ سخت دین ہے اور ایسا کرنا کیوں نہیں کہ لوگ تم سے خوش ہوں نہیں ان اللہ لا یحب المتدین یہ کام اس لیے کرنا نہیں کیونکہ یہ اللہ کو نہیں پسند اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب دیکھیے کہ لڑائی میں خود پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو سوچیں جب کبھی آپ کو کسی پہ غصہ آتا ہے تو اس وقت پھر کوئی آپ کو چپ کرائے تو شاید آپ اس کو بھی چپ کرا دیں غصے کے آگے بند باندھنا بہتے ہوئے پانی کے آگے بند باندھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے تو لہٰذا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں لوگوں کو ان کی جگہ پہ روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ غصہ اللہ کے راستے میں ہو سکتا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی یہ نہیں کہ تم ان کو بھی لے جاؤ جو تمہارے راستے میں نہیں آتے اللہ سینا یو قاتل ہاں جو تمہیں مارنے آگے اب تم ان کو مارو گے نہیں کیا کیا بیٹھے رہو گے لہذا انہی کے ساتھ معاملہ رکھو پھر دوسری چیز آپ دیکھیے فی سبیل اللہ لڑائی کیوں ہوگی اللہ کے راستے میں یعنی اسلام جہاد کا جو مقصد بتاتا ہے وہ کیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے پھر فرمایا وقت لو اور مارو ان حیث سکت تم جہاں بھی تم ان کو پاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام کے قریب ان سے لڑائی نہ کرو ہاں حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں فِيهِ اس میں وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ ہاں اگر وہاں جا کے بھی یہ لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کر دو کیونکہ انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا جزاء الکافرین یہی ہے بدلہ کافروں کا لیکن فَإِنْ ہوں پھر وہ باز آ جائیں کس سے تمہاری طرف ہاتھ اٹھانے سے تمہیں تکلیف دینے سے تو پھر تم بھی رک جاؤ فَإِنَّ اللہ گفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا اب دیکھیے کہ اسلام میں جنگ دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اوفینسو اور ایک ہوتی ہے ڈیفینسو ڈیفینسو دفاع کرنے کے لیے مدافعانہ یہ کیا ہے دشمن آ گیا ہے اپنے آپ کو بچا لو وہ تم پہ گولیاں برسا رہا ہے وہ تم کو مارنا چاہتا ہے تو کیا کھڑے ہو کے مار کھاتے رہو گے نہیں مرنی کھانی بلکہ اس کے ہاتھ کو روکو یہ بھی اسلام میں جائز ہے اور دوسری صورت کیا ہے آیت 193 میں اس کا ذکر ہے میں چاہوں گی پوری آیتوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کے سامنے اس کانسیپٹ کو واضح کروں اب اگلی آیت میں کون سی جنگ ہے تم اوفینسو اب تم پہل کرو پہلی میں کیا تھا دشمن آ گیا ہے اب تم اس کے ساتھ معاملہ کرو اور یہ کیا ہے دشمن آنے والا ہے وہ تیاریوں میں ہے وہ تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تم اب اس کے ہاتھ روک لو کیسے لا تکون فتنہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے دین دنیا میں ایک ہی عام ہو جائے اور وہ کون سا ہے اللہ کا دین اسلام الا علی الظالمین اور اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی ان پہ زیادتی نہیں مگر ظالموں پر یہاں پہ قتال کا موضوع پورا ہوتا ہے اگر اب ان ساری آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ بات کی جائے تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں مارنے کے لیے آگے وقت تو لو ہوں اس کا اطلاق کس چیز پہ ہے اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ اس کا کیا مطلب ہے آپ یہاں سے اٹھیں کلاس لے کے باہر جائیں کوئی کافر نظر آتا ہے تو پھر قتل کرنا شروع کر دیں تکرار ہے اس میں وقت لو کی اور قاتل لوں یہاں لفظی ترجمہ یاد کرتے وقت تھوڑی سی آپ کو شاید مشکل ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ کے نیچے ترجمہ ہے قتل کرنا اور کہیں ترجمہ ہے لڑنا تو آپ یاد کیسے رکھیں گے تو آپ ذرا آیت کو دیکھیے ون نائنٹی ون سے آگے تک اب دیکھیے وقت لوہم پہلا لفظ ہے اس کا آپ کو ترجمہ لکھایا قتل کرو ان کو ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیے اسی آیت میں کہاں پہ آتا ہے ولا تو کاتی لوہم دوسرا لفظ یہ آگے آ گیا اس کا ترجمہ آپ کو لکھایا کہ نہ اور نہ جنگ کرو ان سے لڑو نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیے پھر آگے چلیے حتیٰ یوکاتی لو کم پھر اس کا آپ کو ترجمہ یہ لکھا ہے کہ وہ لڑیں تم سے پھر آگے چوتھی دفعہ آ رہا ہے فق ہوں تو قتل کرو تو آپ کے ذہن میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ یاد کیسے رکھیں کس کا ترجمہ قتل تھا اور کس کا لڑائی تھی ٹیکسٹ کے ساتھ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض دفعہ بھولتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتی ہوں فی الحال اب دیکھیے وقت لو جہاں بھی کاف سائلنٹ آ رہی ہے نا تو وہ اس کے ترجمے میں قتل کا لفظ آ رہا ہے تو کل کے معنوں میں لیکن جہاں قاتل کاف پہ زبر ہے یا کچھ اور ہے تو وہ ٹو فائٹ کے معنوں میں تو لڑنا بس ایک چھوٹی سی چیز ہے جب بعد میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن یہاں آپ لکھیں گے اس آیت کو سمجھتے ہوئے کہ وقت حیث تم کا تعلق میدان جنگ سے ہے دشمن آ گیا تمہیں مارنے کے لیے تمہارے گھر پہ ہے تمہارے ملک کی سرحدوں پہ کھڑا ہو گیا دو بدو لڑائی ہو رہی ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ کسی کافر کو جہاں دیکھا تو مارنا شروع کرنا ہے نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا بلکہ میدان جنگ میں دشمن آ گیا سکیف تم اب تم ان کو پکڑ لو اب مارو مقابلے کے لیے سامنے آنے کو سکفہ کہتے ہیں کسی کو سامنے پانا کہ دشمن آ گیا اب تم ان کو مارو کیا یہ ناانصافی ہے کیا یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا کیا یہ ہونا چاہیے تھا دشمن آ گیا اب چپ کر کے مار کھا لو موقع اس کو وہ تمہیں قتل کر کے جائے یہ تو فطرت کا اصول ہے بچے کے بھی منہ پہ آمکھی بیٹھتی ہے تو وہ بھی ہاتھ سے ہٹانے لگتا ہے تو ایک بڑا انسان جب دشمن اس کی طرف بڑھے تو اسلام اس کو بدلہ لینے کا سکھاتا ہے تو کیا یہ بات برحق نہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا واخری جو ہوں اور ان کو نکالو منحص و اخرجوکم جہاں سے انہوں نے نکالا کیا یہ بات درست نہیں اشارہ ہے مکہ کی طرف کہ جب انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا حرم سے نکال دیا صلح دیبیہ کے موقع پہ ایسا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں پھر ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے گئے انہوں نے ایسے حالات بنا دیے کہ تم وہاں رہی نہیں پاؤ گے تو پھر لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرو نکال دو ان کو یہاں سے کیوں ول تو اشد من القتل کیونکہ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے سوال پیدا ہوتا ہے فتنہ کیا ہوتا ہے فتنہ کس کو کہا گیا اس آیت میں اور اس کا معاملہ کیسے ہم سمجھیں گے اب دیکھیے کہ فتنے سے یہاں مراد کیا ہے اللہ کے دین کو نہ پنپنے دینا کسی کو اس کے نظریہ حیات سے ہٹانے کی کوشش فتنہ کیا ہے کسی انسان کو اس کے دین کی آزادی نہ رہے دین اور نظریے کے اختلاف کی وجہ سے تشدد کرنا یہ ہوتا ہے فتنہ اسلام نے فتنے کو قتل سے برا کہا یعنی کسی کی زندگی ختم کرتے ہو یہ بھی گناہ ہے لیکن کسی زندہ کو اس کے نظریہ حیات کے مطابق جینے نہیں دیتے یہ اس سے بھی بڑا گناہ اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے کہ لوگ دنیا میں زندگی گزاریں اللہ کے حکموں کے ساتھ اگر آپ ایک بات سمجھ جائیں گے نا چھوٹی سی اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کا نظام چلے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کا کوئی بادشاہ کسی ملک کا صدر اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ پیس آف لینڈ میرا ہے اس پورے پیس آف لینڈ میں اس کا نظام چلے گا نا اب کوئی باہر سے کوئی حکمران یا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی اور حملہ کرنے لائے اور کسی جگہ آرمی اور کہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا میں لے لوں گا تو وہ بادشاہ ریزسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا کرے گا نا اس کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ اس کے ملک میں گھسا ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ شروع ہو گئے حملہ کیا آپ نے کیوں کیا تو جس طریقے سے دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتا اسی طرح یہ دنیا اللہ کی ہے اس کا حقیقی مالک رب کائنات ہے مالک یوم الدین کہیں پر میں رب العالمین الہکم الہم واحد ٹھیک ہے اب ساری دنیا اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کون ہے بادشاہ حقیقی تو کیا پھر پوری زمین پہ نظام رب کا نہیں چلنا چاہیے چلنا چاہیے نا جس رب کا نظام چلنا ہے اگر اس نظام میں کوئی خلل ڈال دے رکاوٹ ڈال دے انٹرپشن کر دے تو کیا اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کسی ملک میں کوئی دوسرا گھس آئے اور اپنے لاز بنانے لگے قانون بنانے لگے تو کیا آپ اس کو روکیں گے نہیں ساری دنیا کہے گی بالکل اس نے غلط کیا نا انصافی کا کام ہے اس کے ہاتھ روکو اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ جگہیں جو اسلامی نظام اپنے اندر رکھتے ہیں جس کو مسلم ملک کہتے ہیں اسلامی نظام ہے ان ملکوں میں بہت ساری خرابیوں کے باوجود کوشش تو ہے نا اللہ کے نظام کو رائج کرنے کی اللہ کے قوانین کو بلند کرنے کی اللہ کی توحید کی آواز لگتی ہے نا لیکن اب آئیے دوسری طرف وہ ملک جہاں پہ کفر کا کلمہ بلند ہے حکومت ہی غیر مسلم ہے کیسے سوچیں گے اس کو کیا یہ وہی کوشش نہ ہو گئی کہ کسی ایک بادشاہ کی زمین میں کسی دوسرے نے اپنے قانون بنانے شروع کر دیے امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب دنیا میں اس وقت جتنے نان مسلم کنٹریز ہیں چھوٹے یا بڑے اس سے بحث نہیں اصل میں وہ ایک کوشش ہے اس چیز کی کہ اللہ کے نظام میں خلل ڈالنا اللہ تعالیٰ بادشاہ تھا مالک تھا اس نے اس کائنات میں اپنا نظام چلانا تھا لیکن اس ملک کا صدر پریزیڈنٹ وزیر کوئی بھی یا وہاں کا سسٹم غیر مسلم ہو گیا اور آ گیا مقابلے پہ تو پہلی صورت کیا ہے اس ملک میں اللہ کا نظام قائم کرانے کی کوشش یہ سراسر جائز ہے ایک یہ چیز سمجھ آ گئی آپ کو یہاں فتنہ کس کو کہا گیا غیر اسلامی نظریہ حیات کو لوگوں کو اسلام پہ عمل کرنے سے روکنے کی کوشش یہ ہے فتنہ یہ ایک صورت آپ کو بتا رہی ہوں یہ لیسٹ درجے کی بات ہے اس کے لیے بھی کوششیں کرنی ہیں اس نظام کو بدلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی کسی ملک کے نظام کو غیر اسلامی سے اسلامی کرنے کے لئے تبلیغ کی ضرورت ہوگی آپ اپنے اسلامی نظریات کو پروموٹ کیجئے آپ اپنے علم کو بڑھائیے آپ ان غیر مسلموں تک ان حکمرانوں تک اسلام کی دعوت دیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنے دور میں حبشہ کے بادشاہ کو لکھا روم کے لکھا مصر کے حاکم کو لکھا یہ کون سے لوگ ہیں جو پورا من بیٹھے ہوئے ہیں مطمئن ہے کچھ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کر رہے کوئی زیادتی نہیں کر رہے پیسفل وے میں رہتے ہیں لیکن ایسے بادشاہوں تک ایسی رعایا تک اللہ کا پیغام تبلیغ کے ذریعے جائے گا یہ ہے پہلا درجہ کہ دنیا ساری اللہ کی ہے اللہ تعالی بادشاہ ہے اس دنیا میں زمین پہ اللہ کا قانون لاگو ہوگا جیسے کسی ملک میں کسی بادشاہ کا قانون ہوتا ہے جس طرح کوئی باہر سے آیا ہوا اگر اس کے اندر خلل ڈال دے تو پھر اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے پھر اس سے ایجیٹیشن ہوگی لڑائی ہوگی جنگ ہوگی نیگوشیشن ہوتی ہے لوگ باتیں کرتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں بالکل اسی طرح دنیا میں اس وقت وہ ملک جو غیر مسلم ملک کہلاتے ہیں نان مسلم کنٹریز ان تک اللہ کی بات کیسے جائے گی ان کو کیسے بتایا جائے کہ دیکھیں یہ پیس آف لینڈ تو اللہ کا تھا کیونکہ دنیا اللہ کی ہے آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ادھر غیر مسلم قانون بنائیں بات کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے لیکن وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہہ رہے بہت پیسفل بڑے اچھے ہائی بائی کر کے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کیسے ہوگا ایسے لوگوں کو اللہ کا پیغام جائے گا دعوی کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے حکمران حکمرانوں کو دعویٰ کریں گے جیسے اللہ کے نصر وسلم جب مدینہ کے حاکم بن گئے تو آپ نے دوسرے حکام کو دعوت دی کبھی آپ نے غور کیا کہ مکہ کے تیرہ سالوں میں آپ نے ان حکمرانوں کو خط کیوں نہ لکھے بڑی صاف وجہ ہے قبول کون کرتا وہ تو ردی میں پھینک دیتے کیونکہ وہ تو خط قبول ہی نہیں کرتے تھے بادشاہ آپ دیکھیں نا میں میرے جیسا بندہ آپ جیسا کوئی کسی آج کے دور کے صدر وزیر اعظم کو خط لکھے کوئی لے گا وہ تو پھینک دے گا جب آپ حکمران بنے آپ کا لیول حکمرانی کے درجے پہ آیا پھر آپ نے ان کو فوکس کیا پھر اسی وقت آپ نے اپنی مہر نبوت بھی بنائی تھی کیوں کہ یہ سرکاری خط مہر کے بغیر قبول نہیں ہوتے تھے اس دور میں اسٹیمپڈ ہوتے تھے یعنی ایک سیلڈ ہوتے تھے پھر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک آپ کی مہر تھی وہ بنوائی اور وہ لگتی تھی پھر خط جاتے تھے اور وصول ہوتے تھے ٹھیک ہے تو پہلا درجہ کیا ہے وہ غیر مسلم ملک جہاں پہ کوئی ظلم نہیں کوئی زیادتی نہیں لیکن سٹل غیر مسلم ہے تو وہاں پیغام جائے گا تبلیغ کے ذریعے ہر لیول کا بندہ اپنے لیول پہ کام کرے گا حکمرانوں کو حکمران دیں گے عام لوگوں کو عام لوگ دیں گے عورتوں کو عورتیں دیں گی مردوں کو مرد دیں گے اور اس لمحوں میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کی جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں لیکن خود مسلمان ہیں ان کی پوچھ بہت زیادہ ہوگی بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائے ان تم میں سے ہر ایک رائے ہے تم میں سے ہر ایک اس چیز کا آنسر ایبل ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے تو لہٰذا وہ لوگ اپنے عمل سے اپنے کال سے اپنی ڈیلنگ سے اپنے رہن سہن سے ایسی مملکتوں کو متاثر کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ وہاں اسلام آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے لیز درجے کی بات اب دوسری سچویشن دیکھیے کہ غیر مسلم ملک بھی ہے اللہ کے قانون کے اندر دخل بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ظلم بھی ہے یعنی پہلا درجہ جو ہیں تو غیر مسلم لیکن مطمئن زندگیاں گزار رہے ہیں مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے اور ایسی مملکتیں زیادہ ہوتی ہیں یاد رکھیے اگر آپ نے گلوب دیکھا ہو تو اس وقت دنیا میں غیر مسلم ملک بہت سارے ہیں لیکن الحمدللہ کسی مسلمانوں پہ زیادتی نہیں کرتے کوئی ظلم نہیں ہو رہا ایسے لوگوں کے ساتھ محبت سے بات ہوگی اب چلتے ہیں دوسرے لیول پہ دوسرا لیول کیا کہ تھے بھی غیر مسلم لیکن ساتھ ساتھ اب مسلمانوں پہ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان پہ زیادتیاں کر رہے ہیں ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ان کے مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے اپنے نظریات ان کے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں اس وقت پھر دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے جہاد کا اور وہ ہو جاتا ہے کتال امید ہے کہ بات سمجھ آئی ہوگی یعنی کتال اور جہاد کیا ہے کہ جب کوئی تنگ نہیں کرتا تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دعویٰ کرنی ہے تبلیغ کرنی ہے جو ہم سب اس وقت بیٹھے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے ارد گرد کے لوگ کیا کرتے تھے ہم سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ارد گرد والوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی لیکن وہ ملک جو براہ راست پہ دوسرے ملکوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے لگتے ہیں ان کی ساتھ مشکلات کرتے ہیں ان سب سے پھر کتال ہوگا پھر ان کے اوپر ہتھیار اٹھیں گے اور وہ کون اٹھائے گا میں اور آپ اٹھائیں گے نہیں ہماری کیا اوقات ہے ایسے وقت میں پھر مسلمان لیڈرز جو حکمران ہیں جو ریپرزینٹیو ہیں جو اس چیز کے اندر کرتا دھرتا ہے پھر وہ ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے 191 یہ اصل میں وہ آیت ہے اب چلیں آیت پہ کیونکہ یہ مضمون بہت طویل ہے اور ابھی اس میں ہم نے ایک بہت ڈفرینٹ اینگل سے بات کرنی ہے وقت تو لو ہوں ہی مارو ان کو جہاں ان کو پاؤ یہ کون سا درجہ آ گیا سیکنڈ لیول آ گیا کہ وہ اب نہ صرف یہ کہ دنیا میں غیر مسلم تھے بلکہ مسلمانوں پہ زیادتی کے لیے اٹھ گئے و مِنْ جو ہوں اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یہ کیا بات ہے جس چیز سے انہوں نے نکالا تم ان سے نکالو یعنی جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا وہ تم بھی ان کے ساتھ کرو گے اور کیوں بھائی اللہ تعالیٰ اتنا کیوں اس پہ اگریسو ہے یا اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیوں بری لگتی ہے تو اس کی وجہ کیا کہ و فتنا تو اشد من القتل فتنہ قتل سے بڑا ہے فتنہ پھیلانا بہت بڑی چیز ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ کیسے پھیلتا ہے اور کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے اسلام نے کیوں اس کو قتل سے بڑا کہا تو پہلی بات تو دیکھیے کہ کسی کی جان لے لینا بھی بری بات ہے اس کو مار دیا آپ نے جان لے لی کسی کی لیکن کسی کو اس کے نظریہ حیات کے مطابق زندہ نہ رہنے دینا یہ بھی فتنہ ہے